میرا نام ڈاکٹر مہدی حسن ہے میں جرنلزم کا پروفیسر ہوں اور آپ سے میس میڈیا کی تاریخ اور اس کی کارکردگی کے بارے میں بات چیت جاری ہے ہم نے پاکستان کے تمام میس میڈیا پہ گفتگو کی ہے تک اخبار پہ ریڈیو پہ ٹیلی ویژن پہ فلم پہ کمپیوٹر پہ آڈیو ویڈیو کیسٹس پہ اور غیر ملکی میس میڈیا جو اویلیبل ہے پاکستان میں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں کیا ہو سکتے ہیں ان تمام پہ ہم نے تفصیل سے بات چیت کی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر میس میڈیا کی ضرورت کیا ہے اگر اخبار نہ ہو آخر ایک زمانہ تھا جب اخبار نہیں ہوتا تھا فلم نہ ہو ٹیلی ویژن نہ ہو ریڈیو براڈ کاسٹ نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے اس کی کیا ضرورت ہے یعنی میس میڈیا کسی معاشرے میں جدید معاشرے میں آج کل کے حالات میں دنیا میں کیا کرتا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے یا کیا کرنا چاہیے اس یہ ایک بہت اہم سوال ذہن میں آتا ہے جب ہم میس میڈیا پہ گفتگو کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے گفتگو شروع کی تھی بہت پہلے تو اپنی پہلی دوسری ڈسکشن میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ اگر لوگوں تک مختلف آرا مختلف فلسفے مختلف سوچ نہ پہنچے تو بادشاہ ترقی نہیں کرتا انسان نے جو ترقی کی ہے اس پلینٹ ارتھ پہ کرائے ارتھ پہ رہتے ہوئے اس میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ کمیونیکیشن کا ہے اور کمیونیکیشن جو ہے ابلاغ وہ میس میڈیا کے ذریعے سے ہوتا ہے ان ذرائع سے جن سے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے رابطہ کر کے اور نئی نئی سوچ اور نئی نئی اوپینین ان تک پہنچاتے ہیں دوسرا ایک بہت اہم جو مقصد ہے میس میڈیا کا جدید دور میں وہ ہے کہ پبلک پالیسی کے سلسلے میں میس میڈیا کا کیا کردار ہے اس میں تمام میڈیا آ جاتے ہیں پوسٹر بھی آ جاتا ہے اخبار بھی آ جاتا ہے پمپلیٹ بھی آ جاتا ہے ریڈیو بھی آ جاتا ہے ٹیلی ویژن آ جاتا ہے ہر قسم کا وہ ذریعہ جس کے ذریعے سے آپ لوگوں تک اپنی بات پہنچاتے ہیں اپنی رائے پہنچاتے ہیں وہ میس میڈیا کہلاتا ہے اس کا پبلک لائف میں کیا رول ہے اور کیا رول ہونا چاہیے یعنی پبلک پالیسی میں کیا رول ادا کرتا ہے میس میڈیا ہم جب میس میڈیا کی بات کرتے ہیں اور جدید دور کی بات کرتے ہیں تو میں کئی دفعہ آپ سے یہ بات ڈسکس کر چکا ہوں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اور ہمیشہ رکھنی چاہیے آپ کو ذہن میں کہ جب ہم جدید معاشرے کی بات کرتے ہیں انسانی معاشرے کی آج کل کے تو ہم جمہوری معاشرے کی بات کرتے ہیں ڈیموکریسی ورلڈ آرڈر ہے اور یہ گریجولی یہاں تک پہنچا ہے انسان یہ پہلے دن سے اس طرح کا آرڈر نہیں تھا دنیا میں ڈیموکریسی ہم ایسے نظام کو کہتے ہیں جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں لوگ خود عوام اپنے حکمران ہوتے ہیں ان کا کوئی حکمران نہیں ہوتا جیسے پہلے بادشاہ ہوا کرتے تھے یا قبائلی سردار ہوتے تھے یا نواب ہوتے تھے یا اور کوئی ڈکٹیٹر ہوتا ہے یا ہوتا تھا جمہوریت میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوتی جمہوریت میں یہ فرض کیا گیا ہے کہ عوام خود اپنے حکمران ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت ایک ایسا نظام ہے ایک ایسا معاشرہ ہے جمہوری معاشرہ جس میں تمام فیصلے اور تمام قوانین عوام کی مرضی اور سوچ کے مطابق بنتے ہیں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عوام کی یہ سوچ اور مرضی کس طرح معلوم ہو کہ عوام کیا چاہتے ہیں اس کا اظہار کیسے ہو تاکہ پالیسی اس کے مطابق بنائی جائے اور فیصلے اس کے مطابق کیے جائیں تو ایک طریقہ تو قدیم زمانے میں رائج تھا قدیم زمانے میں آج سے چار پانچ ہزار سال پہلے ایسے معاشرے تھے یونان میں تھا گریک ہسٹری اگر آپ پڑھی تو گریک سٹی اسٹیٹس جو ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی دو دو ڈھائی ڈھائی ہزار تین ہزار آبادی والی ان کو سٹی اسٹیٹس کہتے تھے اس میں فیصلہ کرنے کے لیے سارے ایلڈرز جو ہیں شہر کے سٹی اسٹیٹ کے وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے میدان میں اور فیصلہ کر لیتے تھے کہ یہ کرنا ہے چھوٹے چھوٹے قبیلے جب رہتے تھے دنیا میں قبائلی سسٹم نافذ تھا اس میں بھی قبیلے کے لوگ یا ایلڈرز بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے تھے آپس میں ڈسکس کر کے کہ یہ کرنا چاہیے اس مسئلے پہ ہمیں لیکن آج کل کی جو نیشن اسٹیٹس ہیں جو کمپلیکس سوسائٹیز ہیں جو بڑی بڑی اسٹیٹس ہیں جن میں کروڑوں کی آبادیاں ہیں دو ملک ایسے بھی ہیں دنیا کے جہاں آبادی اربوں میں ہے ہندوستان کی آبادی ایک ارب ہے چین کی آبادی ایک ارب سے بہت زیادہ ہے تو وہاں تو سب لوگوں کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جا سکتا پاکستان کی آبادی پندرہ کروڑ کے لگ بھگ ہے تو پندرہ کروڑ لوگوں کو کہاں جمع کریں نہ ہی آپ ہر روز ریفرینڈم کرا سکتے ہیں ہر مسئلے پہ کہ عوام سے رائے لیں وہ مسئلہ ان کے سامنے پیش کر کے تو پھر عوام کی مرضی اور عوام کی خواہش کے مطابق پالیسیاں کیسے بنائی جائیں یہ کام کرنے کے لیے میس میڈیا خود بخود وجود میں آیا اخبار پڑھ کے یہ پتہ لگتا ہے ہمیں کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور ان کی اوپینین اس کے بارے میں کیا ہے ریڈیو یا ٹیلی ویژن پہ ہمیں مختلف تجزیے سن کر اور دیکھ کر پتہ لگتا ہے کمنٹ سن کے پتہ لگتا ہے کہ کسی بھی درپیش مسائل کے مسئلے کے کون کون سے حل پاسبل ہیں ایک شخص ایک اوپینین کا اظہار کرتا ہے دوسرا شخص دوسری اوپینین کا اظہار کرتا ہے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ ان میں سے کون سی اوپینین بہتر ہے آپ اس کو سپورٹ کرنے لگتے ہیں اور جو حکومت میں پبلک کے نمائندے بیٹھے ہیں یہ مختلف آرا ان تک بھی پہنچتی حکومتوں کے محکمے ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے اخبارات کو مانیٹر کرنا اس میں سے مختلف محکموں کے بارے میں جو کچھ لوگ کہتے ہیں محسوس کرتے ہیں وہ اس محکمے کے انچارج جو صاحبان ہیں ان تک پہنچانا کہ لوگ یہ مسائل درپیش ہیں لوگوں کو اور یہ کام وہ اس طرح کروانا چاہتے ہیں یا اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو فرض یہ ہو گیا اور یہ جواب ہے ہمارا کہ اس لیے ضروری ہے خبر دینا لوگوں کو مطلع کرنا لوگوں کو اویئر کرنا مختلف حالات سے تاکہ وہ اپنی اوپینین بنا سکیں اور اس کا اظہار مختلف میس میڈیا کے ذرائع سے کر سکیں تو فیصلہ کرنے والوں کو یہ پتہ لگے گا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں اس طرح وہ فیصلے انڈائریکٹلی عوام کی مرضی کے مطابق ہوں گے یہ جو موجودہ ڈیموکریسی ہے اس کو انڈائریکٹ ڈیموکریسی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی تو وہ ہے جس میں آپ سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کر لیں اور پوچھ لیں وہ پوسیبل نہیں ہے اب نمائندوں کے ذریعے سے کام ہوتا ہے تو ایک تو مقصد یہ ہے اخبار کا ریڈیو کا ٹیلی ویژن کا فلم کا کہ لوگوں کے مسائل ڈسکس ہوں لوگوں کو پتا لگے دوسرا کام ہے میس میڈیا کا یہ کام جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا ابھی یہ ہے مرر فنکشن آئینے کے طور پہ کام کرنا میس میڈیا کا کہ سوسائٹی جیسی ہے خوش ہے ناخوش ہے کون سے مسائل ہیں کون سے مسائل حل ہو گئے ہیں وہ سب میس میڈیا میں ظاہر ہو جاتے ہیں مرر کے طور پہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے سوسائٹی کہ سوسائٹی ایسی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر کوئی خرابی ہے تو آپ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں جب آپ کے سامنے آ جائے عکس سوسائٹی کا مثلاً آپ کے کوئی چوٹ لگ گئی ہے چہرے پہ تو آئینے میں دیکھ کے آپ کو پتا لگتا ہے کہ کہاں پہ چوٹ لگی ہوئی ہے وہاں آپ اس کی مرم پٹی کر سکتے ہیں تو mass media mirror of the society کے طور پہ کام کرتا ہے یہ کام کرنے کے علاوہ دوسرا کام جو ہے میس میڈیا کا وہ واچ ڈاگ فنکشن ہم اس کو کہتے ہیں چوکیدار کا کام چوکی دار کا کام یہ ہوتا ہے آپ جو گھر پہ دفتر میں چوکی دار رکھتے ہیں فیکٹری میں چوکی دار رکھتے ہیں کہ وہ انٹروڈرس کو روکتا ہے اور حفاظت کرتا ہے تمام پراپرٹی کی آپ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میس میڈیا واچ ڈاگ ہے چوکی دار کا کام کر رہا ہے یا اس کتے کا جو حفاظت کے غرض سے پالتے ہیں آپ اپنے گھر میں یا اپنے دفتر کے لیے اس کا کام کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میس میڈیا یہ پوائنٹ آؤٹ کرے گا کہ کہاں غلطی ہے کہاں وائلیشن ہو رہی ہے عوام کے حقوق کی اور کس طرح وائلیشن ہو رہی ہے اور کون اس کا ذمہ دار ہے یہ فنکشن اس وقت ہو سکتا ہے واچ ڈاگ کا جب آپ میس میڈیا کو مکمل آزادی دی کہ سوسائٹی جیسی ہے ویسی پیش کرنے کا اس کو حق حاصل ہے اگر کرائم ہے سوسائٹی میں تو میس میڈیا میں کرائم نظر آنا چاہیے اگر کرپشن ہے سوسائٹی میں تو میڈیا میں کرپشن رپورٹ ہونی چاہیے اگر کسی آدمی نے زیادتی کی ہے کسی کے ساتھ کسی ادارے نے زیادتی کی ہے تو وہ رپورٹ ہونی چاہیے یہ واچ ڈاگ فنکشن ہو گیا کہ وائلیشنز جو ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اور ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا لوگوں کا احتجاج نمائندوں تک پہنچانا یہ واچ ڈاگ فنکشن ہے اور جب یہ پتا لگتا ہے گورمنٹ فنکشنریز کو کہ میس میڈیا موجود ہے جو ان کی ہر کاروائی پہ ان کے ہر ایکشن پہ ان کی ہر پالیسی پہ نظر رکھے ہوئے ہے تو پھر وہ قانون سے اور اپنی حدود سے باہر نہیں جاتے ادھر ادھر نہیں ہوتے یہ اس کا واچ ڈاگ فنکشن ہے پھر اس کا ایک جو کام ہے میس میڈیا کا سوسائٹی میں کہ پالیسی میکنگ میں کیسے مدد کرے تو دو قسم کے فرائض ادا کر سکتا ہے میس میڈیا ایک ہے جس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں ایجنڈا سیٹنگ فنکشن کہ وہ یہ بتائے پالیسیاں بنانے والوں کو پالیسی میکرز کو کہ صاحب یہ ایجنڈا ہے اس کو اس طرح آپ کو اس پہ عمل کرنا چاہیے یہ پالیسی ہونی چاہیے یہ جو مسئلہ درپیش ہے اس کو اس طرح حل کیا جا سکتا ہے یہ ایجنڈا سیٹنگ ہے کہ آپ کے کرنے کے کیا کیا کام ہیں اور دوسرا جو رول ادا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے وہ ایجنڈا فالوئنگ ہے کہ جو پالیسی میکرز نے ایجنڈا بنا لیا ہے اور جس پہ وہ عمل کر رہے ہیں وہ میس میڈیا کو استعمال کر کے لوگوں تک یہ بتائیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور میس میڈیا صرف وہ چیزیں لوگوں تک پہنچانے کا کام کرے جو کام حکومت کر رہی ہے پالیسی میکرز کر رہے ہیں یہ ایجنڈا فالوئنگ ہے میس میڈیا کی طرف سے اس سلسلے میں جو ایجنڈا سیٹنگ کا کام ہے وہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے وہ زیادہ فائدے مند سمجھا گیا ہے سوسائٹی کے لیے کہ جن معاشروں میں میس میڈیا ایجنڈا سیٹنگ کا کام کرتا ہے وہ معاشرے زیادہ جمہوری ہوتے ہیں یہاں میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں امریکہ جو بہت جمہوری ملک سمجھا جاتا ہے ویتنام میں جنگ ہو رہی تھی پندرہ سال تک چلی امریکی جنگ ویتنام میں حکمرانوں نے وہاں کے پالیسی میکرز نے فیصلہ کیا کہ انہیں ویتنام میں فوجیں بھیجنی چاہیے دخل اندازی کرنی چاہیے وہاں جنگ لڑنی چاہیے میس میڈیا اس کو کافی عرصے رپورٹ کرتا رہا کہ امریکی فوجیں کیا کر رہی ہیں ویتنام میں کیا کامیابیاں ہیں کہاں مار پڑی ہے لیکن جب عوام نے ویتنام کے جنگ کی مخالفت شروع کی تو امریکہ کے میس میڈیا نے عوام کی خواہشات کو پرومینٹلی پیش کرتے ہوئے ویتنام کی جنگ کی مخالفت کی اور یہ کہنا شروع کیا کہ we have no business to be in Vietnam we should draw from Viet اور یہ موومینٹ اتنی طاقتور ہوئی امریکہ میں کہ امریکہ کو ویتنام سے وڈرا کرنا پڑا اور اس کو وہاں شکست کا سامنا کرنا پڑا یہ ایجنڈا سیٹنگ کی بات ہے کہ ایجنڈا بتائے خود میس میڈیا کہ یہ آپ کے لیے مناسب ہے یہ پالیسی مناسب ہے یہ پالیسی مناسب نہیں ہے ہمارے ملک کی مثال اگر آپ لیں گے تو ایک بہت جو افسوسناک باب ہے ہماری تاریخ کا انیس سو اکہتر کا جس میں ملٹری ایکشن کے بعد سابق مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے طور پہ ایک آزاد ملک بن گیا اور پاکستان سے الگ ہو گیا اس وقت کو اگر آپ ذہن میں رکھیں اور تاریخ میں دیکھیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ میس میڈیا نے صرف ایجنڈا فالوئنگ کا کام کیا ایجنڈا سیٹنگ کا کام نہیں کیا جب ملٹری ایکشن شروع ہوا سابق مشرقی پاکستان میں اس سے پہلے الیکشن ہوئے تھے اور وننگ پارٹی کو جو سب سے بڑی پارٹی تھی عوامی لیگ اس کو اقتدار منتقل نہیں کیا اس وقت کی فوجی حکومت نے میس میڈیا کو یہ کہنا چاہیے تھا زور ڈالنا چاہیے تھا عوام کو آرگنائز اوپینین دینی چاہیے تھی اس سلسلے میں اور انہیں اویئر کرنا چاہیے تھا کہ جو پارٹی جیتی ہے جو سب سے بڑی پارٹی ہے اقتدار اس کا حق ہے اس کو اقتدار منتقل ہونا چاہیے ہمارے اخبارات نے ہمارے ٹیلی ویژن نے ہمارے ریڈیو نے یہ کام نہیں کیا بلکہ وہ ایجنڈا فالو کرتے رہے جو کچھ اس وقت کی حکومت کر رہی تھی اور جو اس نے سٹینڈ لیا تھا حکومت نے اپنے فوجی ایکشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ صرف وہ اطلاعات لوگوں تک پہنچا رہے تھے اخبارات بھی ریڈیو بھی اور ٹیلی ویژن بھی جس کی وجہ سے جو حالات سابق مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئے وہ حالات مغربی پاکستان کے لوگوں تک نہیں پہنچے اور ان کا کوئی ایسا مطالبہ سامنے نہیں آیا کہ وہ حکومت پہ زور ڈالتے کہ آپ کی پالیسی غلط ہے اور آپ کو اپنی پالیسی میں یہ یہ یہ تبدیلی کرنی چاہیے اور اس کا پھر دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں نے یہ سمجھا جب مغربی پاکستان کے عوام سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا ان کے خلاف ملٹری ایکشن کا اور ان کو اقتدار نہ دینے کا انہوں نے یہ سمجھا کہ مغربی پاکستان کے لوگ اس پالیسی کو اپروو کرتے ہیں حکومت کی اور اس طرح فاصلہ دونوں ونگز کے درمیان زیادہ بڑھ گیا یہ نقصان ہے ایجنڈا سیٹنگ نہ کرنے کا میس میڈیا میں ایسے لوگ تھے اس وقت بھی تھے آج کل بھی ہیں ہر دور میں رہے ہیں جو یہ جانتے تھے کہ کیا نتائج نکل سکتے ہیں ان غلط پالیسیوں کے لیکن وہ یہ سب کچھ عوام کو بتانے میں ناکام رہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بدمزگی کے بعد جنگ کے بعد خانہ جنگی کے بعد پاکستان کی فوج کو سرینڈر کرنا پڑا وہاں اور پاکستان کا جو بڑا صوبہ تھا اکثریتی صوبہ تھا جہاں 56 پرسینٹ آبادی رہتی تھی وہ ایک علیحدہ ملک کے طور پہ وجود میں آ گیا سپریشن ہو گئی مشرقی پاکستان کی پاکستان سے یہ پبلک پالیسی سے تعلق ہے میس میڈیا کا ایک تعلق اور ہے جو بہتری کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس کا تعلق لیٹسٹ میس میڈیا میں جو ایجاد ہے کمپیوٹر اس سے ہے آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی سنی بھی ہوں گی ٹیلی ویژن پہ ریڈیو پہ کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام منسٹریز کی اور تمام محکموں کی ویب سائٹس بنا کے کمپیوٹر کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی پالیسیز سے اور اپنے ڈسیزنس سے باخبر کریں گے اور حکومت کا کام بھی بجائے اس کے کہ براہ راست جس آدمی کو کچھ کام کروانا ہے رابطہ کرنا ہے وہ بجائے اس کے کہ دفتر میں آئے درخواست لے کے وہ آن لائن اپنی اپلیکیشن بھیج سکتا ہے یہ جو تبدیلی ہے پالیسی کی اس سے جو بدیانتی کا آنسر ہے یا کرپشن کا آنسر ہے اس کے مواقع ختم ہو گئے اگر یہ رائج کر دیں آپ مثلا بینکنگ میں رائج ہے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے کہ آپ کمپیوٹر کے ذریعے سے آپ کو بینک جانے کی ضرورت نہیں آپ پیسے نکال بھی سکتے ہیں پیسے ڈال بھی سکتے ہیں ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں کسی دوسرے بینک میں وہ آپ ٹیلی فون پہ بھی کر سکتے ہیں کمپیوٹر سے بھی کر سکتے ہیں یہ کام جو ہے اب سارا کمپیوٹرائزڈ ہے تو اگر آپ کا رابطہ نہیں رہا اور جانا نہیں پڑتا آپ کو بینک میں تو اس چیز کے چانسز کم ہو گئے کہ آپ یہ شکایت کریں کہ کام نہیں کرتا کوئی آدمی یا بدتمیزی کرتا ہے یا اس کا رویہ آپ سے اچھا نہیں ہے اب آپ کا کانٹیکٹ ہی نہیں اس سے ضرورت ہی نہیں کانٹیکٹ کی مشین سارا کام کر رہی ہے آپ گھر بیٹھے ٹیلی فون پہ کام کر رہے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے سے کام ہو جاتا ہے تو یہ اگر سارے محکموں میں رائج ہو جائے گا تو پھر یہ شکایات ختم ہو جائیں گی کہ کام ڈیلے ہوتا ہے اور کام میں کام کرنے والا جو ہے فنکشنری گورمنٹ کا وہ بدیانتی کرتا ہے باہر کے ملکوں میں ترقی یافتہ ملکوں میں اب یہ سارے کام جو ہیں اس قسم کے وہ کمپیوٹر کے ذریعے سے ہوتے ہیں اس لیے یہ شکایات وہاں بہت کم ہیں کہ جو کام ہونا چاہیے تھا جس وقت ہونا چاہیے تھا وہ کام اس وقت پہ اور اس طرح نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا پھر اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا میرا فنکشن بھی ادا کر رہا ہے میس میڈیا دکھا رہا ہے کہ سوسائٹی کیسی ہے اور واچ ڈاگ فنکشن بھی کر رہا ہے وہ بتا بھی رہا ہے لوگوں کو کہ آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے آپ کے حقوق یہ ہیں اس طرح ہونا چاہیے یہ کام تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمام کاروبار جو ہے ملک چلانے کا حکومت کا پالیسی میکنگ کا وہ بالکل شفاف ہوگا ٹرانسپیرنٹ ہوگا نظر آئے گا لوگوں کو کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہونا چاہیے اس طرح ہو رہا ہے جس طرح ہونا چاہیے یا نہیں جب یہ نظر آئے گا ٹرانسپیرنسی ہوگی تو پھر صحیح طور پہ اچھی گورننس ہوگی یہ دور تمام دنیا میں جدید دور جو ہے اکیسویں صدی اس میں گڈ گورننس پہ بہت زور دیا جاتا ہے اچھی حکومت اچھی حکومت کہتے کسی ہیں اچھی حکومت اسے کہتے ہیں جس میں پالیسیاں عوام کی خواہش کے مطابق ہوں جس میں کوئی پالیسی کیوں اپنائی گئی ہے اس کی وجوہ کیا ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو یعنی ٹرانسپیرنسی ہو کسی فیصلے کے کرنے میں کون سے عوامل درپیش تھے کون سے مراحل آئے وہ اب ہم کو معلوم ہو ٹرانسپیرنٹ ہو سارا اس سلسلہ یہ بھی ایک ضرورت ہے گڈ گورننس کی اکاؤنٹیبلٹی بہت بڑی ایک ضرورت ہے اور بہت بڑا ایک پوائنٹ ہے گڈ گورننس میں اور بہت زور دیا جاتا ہے اس اصول پہ کہ اچھی حکومت وہ ہے جس میں ہر شخص اپنے کام کے بارے میں اپنی پالیسی کے بارے میں اور اپنے بہیویئر کے بارے میں جواب دہ ہو عوام کے سامنے پرانے زمانے کے طرز حکومت میں بادشاہت میں اور جمہوریت میں یہی فرق ہے کہ بادشاہ کسی کے سامنے اپنے فیصلوں کا جواب دے نہیں تھا نہ وہ کسی سے پوچھ کے فیصلے کیا کرتا تھا نہ اس میں عوام کی مرضی شامل ہوتی تھی وہ اپنی مرضی فیصلے کرتا تھا کبھی کوئی فیصلہ اچھا ہوتا تھا عوام پسند کر لیتے تھے کبھی ناپسند کرتے تھے مگر بادشاہ جواب دے نہیں ہوتا تھا ان فیصلوں کے بارے میں بھی جو عوام کو ناپسند ہوتے بلکہ یہاں تک ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا پریس کے حوالے سے کہ جب نئی نئی پرنٹنگ شروع ہوئی تھی تو سولہ سو تریسٹھ میں سکسٹین سکسٹی تھری میں جب کتاب چھاپنا جرم سمجھا جاتا تھا اور موت کی سزا تھی اس کے لیے تو انگلستان میں ایک پبلشر کو موت کی سزا ہوئی تھی ایک کتاب چھاپنے پہ جس پہ مصنف کا نام نہیں تھا اس کتاب میں یہ کہا گیا تھا کہ بادشاہ اپنے تمام ایکشنز کے لیے اور پالیسیز کے لیے عوام کے سامنے جواب دہ ہے اور اگر وہ جواب دہی سے انکار کرے تو اس کو اس کے خلاف ہتھیار اٹھائے جا سکتے ہیں اور اس کو بادشاہ سے معذول کیا جا سکتا ہے اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے اس کے خلاف بغاوت جائز ہے یہ کتاب چھاپنا قابل تعزیر ٹھہرا اور جب یہ پوچھا گیا پبلشر سے کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے تو اس نے نام بتانے سے انکار کیا کتاب گمنام تھی چنانچہ پبلشر کو موت کی سزا دی گئی جس پہ عمل درآمد بھی ہوا یہ کتاب کے شائع کرنے پر انگلستان کی تاریخ کی آخری موت کی سزا تھی 1663 میں اس وقت بادشاہ کا جواب دہ ہونا عوام کے سامنے اتنا غیر معمولی چیز سمجھی جاتی تھی کہ بادشاہ کہیں کا ہے اگر وہ جواب دہ ہے لوگوں کے سامنے لیکن جب سے جمہوریت ورلڈ آرڈر ہوئی ہے اور جمہوریت کو دنیا کا سب سے اچھا نظام سمجھا گیا ہے پچھلے ساڑھے تین سو چار سو سال سے گریجولی یہاں تک پہنچے ہیں ہم اس میں حکمران کا جواب دہ ہونا جو عوام ہی کے منتخب کیے ہوتے ہیں ایک بنیادی بات ہے اچھی گورننس کے لیے اچھی حکومت وہ سمجھی جاتی ہے جو اپنے تمام فیصلوں اور ایکشنز کے لیے عوام کے سامنے جواب دے ہو اور اگر کوئی غلطی کی ہے کسی نے تو اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے اس کی سزا پانے کے لیے تیار رہے تو سزا آپ اس وقت دے سکتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی اس وقت پاسبل ہے جب آپ کو معلوم ہو کہ کس نے غلطی کی ہے اور کون سا فیل اس کا ریسپونسبل ہے اس غلطی کا کون سی پالیسی غلط تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا اگر یہ پتا نہ ہو لوگوں کو کہ کس کا کیا ہوا غلط کام ہے یہ تو پھر سزا کیسے دی جائے گی اس کی ایک مثال ہے ہمارے تاریخ میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کو لیاقت علی خان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا قتل کر دیا گیا تھا عام میں اور جو مبینہ قاتل تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سید اکبر قاتل تھا جلسے میں ڈیوٹی پر موجود ایک پولیس کانسٹیبل نے اس قاتل کو گولی مار کے ہلاک کر دیا وہیں آن دا اسپاٹ اور اس طرح سب سے اہم ایویڈینس ضائع ہو گئی ورنہ تحقیقات سے پتہ لگ سکتا تھا کہ یہ انڈیویجل فیل تھا کسی کا یا یہ سازش تھی اور اگر سازش تھی تو اور کون لوگ انوالو تھے لیکن وہ پتا نہیں چل سکا اور آج تک لیاقت علی خان کا قتل جو ہے اس کے بارے میں کوئی اطلاع کسی کو نہیں ہے تو پھر اس کی جواب دہی کون کرے جب یہی نہیں معلوم کہ ریسپانسبل کون لوگ تھے تو پھر اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہو سکتی ہے ان کو سزا کیسے دی جائے اسی طرح ایٹیز میں اوجڑی کیمپ کا حادثہ ہوا راول پنڈی میں فوج کا ایک بڑا اسلحے کا ڈمپ جو تھا اس میں آگ لگ گئی بلاسٹ ہو گیا کئی سو لوگ ہلاک ہو گئے شہر کے بیچ میں یہ ڈب تھا راول پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان میں اس علاقے کو اوجری کیمپ کہا جاتا تھا اس کی تحقیقات ہوئی who is responsible for this blast whether it is a human error an accident or a سب کسی نے جان بوجھ کے کیا ہے دشمن نے کیا ہے یا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کسی کی غلطی کی وجہ سے ہو گیا ہے کئی ریزن ہو سکتے تھے اس بلاسٹ انکوائری ہوئی لیکن اس کو پبلک نہیں کیا گیا there for nobody knows no one knows who was responsible for that accident or that blast or that sabotage تو اگر یہ نہیں پتا لوگوں کو تو پھر سزا کیسے ہوگی اس کو جو ریسپانسبل ہے کئی سو جانوں کے ضائع ہونے کا تو یہ میس میڈیا کے کام کی وجہ سے ٹرانسپیرنسی پیدا ہوتی ہے اور یہ پبلک پالیسی میں مددگار ہوتی ہے اکاؤنٹیبلٹی پاسبل ہوتی ہے اس کے ذریعے سے اور اس کے ذریعے سے گڈ گورننس قائم ہوتی ہے اگر ٹرانسپیرنٹ ہو جائے معاشرہ حکومت کی کارکردگی تو سب کو پتا ہوتا ہے اور کام کرنے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے اور لوگوں تک بات پہنچے گی تو وہ احتیاط کرتے ہیں اور اس طرح حکومت اچھی ہو جاتی ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کام کیسے پوسیبل ہے یہ کام اس صورت میں ممکن ہیں میس میڈیا کی کارکردگی اس صورت میں یہ سارے کام کر سکتی ہے جب میس میڈیا کو اجازت دی جائے کہ وہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں جو کچھ سن رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیانتداری کے ساتھ بغیر ایگزریشن کے بغیر سینسر کیے عوام کے سامنے پیش کر دیں کہ صاحب یہ حالات تاکہ عوام باخبر ہو جائیں لیکن اگر آپ اس کو ریسٹرکٹ کر دیں گے اور واچ ڈاگ کو اگر حاکم لیب ڈاگ بنانے کی کوشش کریں گے بجائے چوکی داری کے پالتو جو چوکی داری کے لیے آپ نے کتا پالا ہے اس کو آپ گود میں بٹھا کے کنگی کر کے بسکٹ کھلا کے صرف پیار محبت کے لیے رکھ لیں گے تو وہ چوکی داری قابل نہیں رہے گا تو میس میڈیا کو چوکی داری کا فنکشن کرنا چاہیے اور وہ اس وقت پاسبل ہے جب میس میڈیا کو آزادی حاصل ہو مکمل طور پہ بغیر کسی سینسرشپ کے بغیر کسی دباؤ کے ان کو یہ اجازت ہو کہ وہ معاشرے میں اپنی ثوابدید کے مطابق ٹروتھ لوگوں تک پہنچائیں آبجیکٹولی بغیر ایگزیجریٹ کیے بغیر سینسر کیے بغیر کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کو ذہن میں رکھے اس لیے کہا جاتا ہے کہ آزادی صحافت یا ایکسپریشن کی آزادی کسی جمہوری معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے فریڈم آف ایکسپریشن اور اس کے ساتھ ساتھ فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ ساتھ access to information is as necessary as freedom of expression کہ عوام کو یہ حق بھی حاصل ہے ایک اچھی حکومت میں کہ انہیں معلوم ہو کہ کوئی پالیسی کیوں اختیار کی گئی کیا ہو رہا ہے حکومت کیا کر رہی ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ جب ویتنام میں امریکہ کو شکست ہوئی تھی تو ایک تحقیق کی تھی محکمہ دفاع نے امریکہ کے پیٹاگون نے اور اس میں مختلف وجوہات دینے کے بعد یہ کہا تھا اس کے علاوہ کہ ٹیلی ویژن کو جو فریڈم حاصل تھی live war scenes telecast کرنے کی اس نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا لوگ ہمارے خلاف ہو گئے امریکی عوام جنگ کے سین دیکھ کے لائیو کوریج دیکھ کے اس کے بعد ان کے کمانڈرز نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ کسی جنگ میں ٹیلی ویژن کے رپورٹرز کو کیمرہ مین کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ لائیو ٹیلی کاسٹ کریں کوئی سین بغیر کمانڈرز کے علم کے یا ان کی مرضی کے بغیر جو ویت نام میں وہ کرتے رہے تھے جب یہ آرڈر پاس ہوئے اور ان پہ عمل شروع ہوا تو امریکہ میں بہت سے شہریوں نے سپریم کورٹ میں دعوے دائر کیے جن کے الفاظ یہ تھے یہ قابل غور ہیں کہ since our armed forces are paid from our tax money and huge sums of money are spent on the purchase of arms and ammunition سب سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے defence therefore the public who is the financier of armed forces and war machinery has a right to know what their arm armed forces are doing when they are outside the country and fighting somewhere کیسے لڑ رہے ہیں کیسے حالات ہیں یہ جاننا ہمارا حق ہے کیونکہ جو لوگ لڑ رہے ہیں فوج میں ہیں اور جو اسلحہ استعمال کر رہے ہیں اس سب پہ ہمارا پیسہ خرچ ہوا ہے یہ ہماری ٹیکس منی ہے جس سے وہ آرگنائز کیے گئے ہیں جس سے انہیں ٹریننگ دی گئی ہے جس سے انہیں تنخواہ دی جاتی ہے اور جس سے انہیں اسلحہ خرید کے دیا جاتا ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے بطور ایک ماسٹر کے کہ ہمارے ملازم کیا کر رہے ہیں اسی لیے پبلک سروینٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے آفیسر کا لفظ جو استعمال ہوتا تھا سب کانٹینٹ میں ہمارے یہاں آج بھی ہوتا ہے وہ کلونیل دور کی یادگار تھا کہ افسر ہوتے تھے سرکاری افسر کہلاتے تھے جمہوریت میں سرکاری افسر نہیں ہوتا پبلک سروینٹ ہوتا ہے عوام کا ملازم ہوتا ہے تو ملازم کو ملازم کی طرح بہیو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آقا کو یہ پتا ہو مالک کو یہ پتا ہو کہ اس کا ملازم کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے یہ معلومات عوام تک میس میڈیا کے ذریعے سے پہنچتی ہیں اور اس وقت پہنچیں گی اس وقت ہوگا جب اسے اجازت دے گی حکومت کہ وہ لوگوں تک ہر وہ چیز پہنچا دیں جو وہ دیکھ رہے ہیں یا جو ان کے علم میں آئی ہے یا وہ علم حاصل کریں اس کا بھی اختیار ہے انہیں کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں وہ معلومات حاصل کریں کیونکہ معلومات حاصل کرنا ہر شہری کا حق ہے کسی بھی جمہوری معاشرے میں اور کیونکہ ہر شہری کے پاس وہ سہولتیں وہ تربیت نہیں ہے معلومات حاصل کرنے کی جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے میڈیا پرسنس ٹرینڈ ہیں وہ ان کو تربیت دی جاتی ہے ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ کس طرح معلومات حاصل کرتے ہیں اور کس طرح لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو میڈیا پرسنز عوام کے بحاف پہ معلومات حاصل کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں دراصل وہ لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کر رہے ہوتے ہیں تو شفاف حکومت کے لیے ٹرانسپیرنسی کے لیے ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے معلومات حاصل کرنے کا جو حق ہے وہ اچھی ڈیموکریسیز میں کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یوناٹیڈ نیشنز کے چارٹر میں جہاں فریڈم آف ایکسپریشن کا ذکر ہے آرٹیکل نائنٹین میں نائنٹین فورٹی ایٹ میں منظور کیا تھا یوناٹیڈ نیشنز نے تو اس میں ایکسس ٹو انفارمیشن یعنی معلومات حاصل کرنے کا جو حق ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کا حصہ ہے article nineteen freedom of expression کو ظاہر کرتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہر شہری کو اپنی رائے کے اظہار کا اپنی رائے بنانے کا رکھنے کا اور اس کو اظہار کرنے کا حق حاصل ہے اس کے ساتھ ساتھ اسے معلومات حاصل کرنے کا حق بھی حاصل ہے اور اس حق پہ باؤنڈریز کا اطلاق بھی نہیں ہوتا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں پاکستان میں بیٹھ کے امریکہ کا ٹیلی ویژن دیکھ کے امریکہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اس لیے آپ اس چینل کو نہیں روک سکتے یا میں اگر امریکہ کوئی بھیجنا چاہوں اطلاع پاکستان سے اخبار نویس کے طور پہ خبر بھیجنا چاہوں تو آپ اس پہ بھی پابندی نہیں لگا سکتے یا امریکہ کا اخبار نویس یا انگلینڈ کا یا فرانس کا ہندوستان میں آ کے یا پاکستان میں آ کے یا روس میں جا کے ماں کی خبریں بھیجنا چاہے باہر تو آپ نہیں روک سکتے کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق ارسپیکٹو آف باؤنڈریز معلومات حاصل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے ان کو ایکسپریس کرنے کا ہر آزاد شہری کو حق حاصل ہے اتنا اہم ہو جاتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن اور اس کی ریسپیکٹ کرنا اور اس کو عوام کو یہ حق دینا اب ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے پاکستان یا اور پاکستان جیسا کوئی کم وسائل والا ملک وہ با وسائل ملکوں کا جن کے پاس بے شمار مسائل وسائل ہیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ بھی ہے وہ سینکڑوں نمائندے رکھ سکتے ہیں اپنے ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے لیے تمام دنیا میں اپنی براڈ کاسٹنگ سروسز کے لیے وہ دنیا کی ستر مختلف زبانوں میں اپنے خبروں کے بلٹن نشر کر سکتے ہیں ان کا مقابلہ پاکستان ایسے بے وسائل ملک کیسے کریں کیونکہ ہر سروس ہر فلم میکر ہر ٹیلی ویژن پروڈیوسر ہر براڈ کاسٹر ہر رپورٹر اپنی سوچ اور اپنے نظریے کے مطابق رپورٹنگ کرے گا یا فلم بنائے گا یا پروگرام بنائے گا یا رائے کا اظہار کرے گا تو یہ جو ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں تین چار بہت زیادہ تمام دنیا کے میس میڈیا پہ ان کا قبضہ ہے ان کی اجارہ داری ہے یہ جیسا چاہتے ہیں ویسا کسی ملک کا کسی شخصیت کا امیج بنانے کی اہلیت رکھتے ہیں یہ چاہیں تو مسلمانوں کو مجاہد بنا کے پیش کر دیں ساری دنیا کے سامنے جو افغانستان میں لڑ رہے تھے سیونٹی نائن سے نائنٹی تک اور چاہیں تو انہی لوگوں کو انہی ایکشن پہ جس وقت وہ مجاہد کہتے تھے ویسے ہی عمل پہ اور ویسے ہی ایکشن پہ ٹیررسٹ کہہ کے پیش کر دیں وہ چاہیں تو فلسطینیوں کے گھر گرانے والے لوگوں کو اسرائیلیوں کو گھر بلڈوز کرنے والے اور گنشپ ہیلی کاپٹر اور بمباری کرنے والوں کو مظلوم ثابت کر دیں اور ٹینکوں کے مقابلے میں پتھر اور گلیل استعمال کرنے والے بارہ بارہ چودہ چودہ سال کے بچوں کو ٹیررسٹ کہہ دیں کیونکہ فلسطین کے پاس تو وہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنا ایک امیج خود سے تمام دنیا میں بنا سکے وہ اس میڈیا کا اس میڈیا کی یلغار کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ مسئلہ صرف انڈر ڈیولپ سوسائٹیز ہی محسوس نہیں کرتی ڈپریس اور انڈر ڈیولپ سوسائٹیز محروم طبقے ڈپرائب سوسائٹی یہ مسئلہ خود یوناٹیڈ نیشنز نے بھی بہت دفعہ محسوس کیا کہ یہ جو اجارہ داری ہے چند ملکوں کی میس میڈیا پہ دنیا کے اس سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس سے کیسے عہدہ برا ہوا جائے اس کے لیے انہوں نے ایک پروگرام بنایا ایک تجویز دی کہ جو انڈر ڈیولپ سوسائٹیز ہیں ایک طرف تو ان کے میڈیا کو ڈیولپ کروانے کی کوشش کی جائے ان کو تربیت دی جائے ان کو وسائل مہیا کرنے کی کوشش کی جائے اور دوسری طرف جو ڈیولپ سوسائٹیز کا میڈیا ہے ان سے یہ درخواست کی جائے کہ آپ جو انڈر ڈیولپ سوسائٹیز ہیں بیکورڈ سوسائٹیز ہیں ان کی صرف برائی نہ کیا کریں ان کی کچھ اچھی باتیں بھی دنیا تک پہنچا دیا کریں تاکہ ان کا امیج جو ہے وہ بہتر ہو اور اتنا خراب نہ ہو جتنا خراب ہوا ہوا ہے کئی سالوں تک یہ مسئلہ یوناٹیڈ نیشنز میں یونیسکو ڈسکس کرتا رہا جو میڈیا جائنٹس ہیں بڑے بڑے ویسٹ کے جن کے قبضے میں بہت بڑے بڑے اخبارات اور بہت لاکھوں کی تعداد میں بکنے والے ویکلیز ہیں اور ٹیلی ویژن چینل بھی ہیں ان کے اور ریڈیو براڈ کاسٹنگ سروسز بھی ہیں ان سب سے ڈسکشنز کی کئی سال تک کہ آپ اپنی پالیسیز میں تبدیلی کریں آپ صرف تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی بری باتیں رپورٹ کرتے ہیں ان کا صرف نیگیٹو امیج بناتے ہیں آپ کو چاہیے کہ ان کی کچھ پوزیٹو جو اچیومنٹس ہیں وہ بھی دنیا کے سامنے پیش کریں تاکہ ان کا حوصلہ بلند ہو اور ان کا امیج بہتر ہو لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی یونیسکو کو ان لوگوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا بات ماننے سے یونیسکو کی کہ ہم نے تقریباً دو سو سال کی ڈھائی سو سال کی جدوجہد کے بعد اپنے میڈیا کے لیے یہ آزادی حاصل کی ہے کہ ہمارا رپورٹر جو کچھ دیکھے وہ رپورٹ کر دے جو کچھ محسوس کرے وہ پروگرام بنا دے ریڈیو اور ٹی وی کا پروڈیوسر فلم میکر جو چاہے بنا لے جو کہانی چاہے پسند کر لے ہم انڈر ڈیولپ سوسائٹیز اور بیکورڈ سوسائٹیز کی خاطر اپنے پروڈیوسرز اپنے فلم میکرز اپنے رپورٹرز ایڈیٹوریل رائٹرز ان پہ پابندی نہیں لگا سکتے یا انہیں ڈائریکشنز نہیں دے سکتے کہ آپ کس طرح رپورٹنگ کریں اور کس طرح آپ اپنے میڈیا کو آگے بڑھائیں یہ خود ان کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے تو ہم یہ آزادی جو ہم نے ڈھائی سو دو سو سال کی قربانیوں کے بعد اور جدوجہد کے بعد حاصل کی ہے اس کو قربان نہیں کر سکتے یہ موو یونیسکو کی فیل ہو گئی لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں چلے جانے کے باوجود اس موو کے یہ مسئلہ تو موجود ہے کہ ڈیولپ سوسائٹیز کا کلچر ساری دنیا میں پھیلتا ہے ان کا طرز زندگی اپناتے ہیں لوگ ان کے سوچ اپناتے ہیں اس میں پوزیٹو چیزیں بھی ہوتی ہیں اس میں بہت سی نیگیٹو چیزیں بھی ہوتی ہیں تو اس پہ کس طرح قابو پایا جائے اور کس طرح اس سے نجات حاصل کی جائے اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر سوسائٹی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا اپنا میس میڈیا اتنا ڈیولپ ہو کہ وہ مقابلہ کر سکے یا مقابلے میں اپنا دوسرا پوائنٹ آف ویو دنیا کے سامنے پیش کر سکے پاکستان میں اس سلسلے میں کافی ترقی ہوئی ہے پاکستان کا آفیشل چینل بھی اب دنیا میں دیکھا جاتا ہے پی ٹی وی دنیا کے پچپن چھپن ملکوں میں دیکھا جاتا ہے اور پاکستان کے بہت سے پرائیویٹ ٹیلیویژن چینل جو ہیں وہ بھی باہر کے ملکوں میں دیکھے جاتے ہیں اور کافی مقبول بھی ہیں اخبارات کی ویب سائٹس بھی بن گئی ہیں وہ بھی کمپیوٹر پہ لوگ پڑھ سکتے ہیں اب کوئی خبر صرف پاکستان تک محدود نہیں رہتی پاکستان کی خبر وہ پوزیٹو ہو یا نیگیٹو وہ باہر بھی جاتی ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اخبار میں ایک خبر آئی تھی گزشتہ دنوں کہ ساؤتھ پول پہ ایک ایکسپیڈیشن گئی ہوئی ہے اس میں انہوں نے پاکستان کے کسی ریلیجس لیڈر کا بیان پڑھا ہے اپنے کمپیوٹر پہ ویب سائٹ پہ اور اس پہ انہوں نے اپنے ریئیکشن کا اظہار کیا تو اگر ساؤتھ پول پہ گئی ہوئی ایکسپیڈیشن تک بھی بات پاکستان کی ایک کسی مسجد میں یا ریلیجس دستگاہ میں کی ہوئی پہنچ سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ واقعی بہت چھوٹی ہو گئی ہے اور اس میں امیج بہت اہمیت رکھتا ہے کسی قوم کا کسی شخص کا کسی ملک کا اور میڈیا جو ہے وہ امیج بنا بھی سکتا ہے اور امیج بگاڑ بھی سکتا ہے اس پہ غور کیجیے میڈیا کے اثرات پہ میڈیا کی کنٹریبیوشن پہ اور میڈیا کی پاور پہ کہ کتنی پاور ہے میڈیا میں موجودہ دور میں جدید دور میں کہ وہ قوموں کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے اور وہ کچھ حاصل کرنے کے لیے پوزیٹو کنٹریبیوشن کے لیے اس کو کیا کچھ کرنا چاہیے مجھے امید ہے آپ اس پہ غور کریں گے اور کسی اچھے نتیجے پہ پہنچیں گے